قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال في موضع آخر وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس منا من أو أو أو أو أو تطير له له له تكهن تكهن سحر سحر وقال أيضا الطيرة الطيرة الطيرة شرك شرك شرك وما منا إلا ويذهب الله رواه الإمام أبو داود والإمام الترمذي في سنهما جس دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبوض فرمائے گئے اس دور کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے اس دور جاہلیت میں شرک کی بہت ساری انواع اور اقسام پائی جاتی تھیں اور بدعقیدگی کی بہت ساری صورتیں پائی جاتی تھیں انہیں بدعقیدگیوں میں سے ایک بدعقیدگی بدشگونی کی تھی بدشگونی کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو دیکھ کر کے یا کوئی آواز سن کر کے یا کسی معلوم چیز کو دیکھ کر کے یا کسی معلوم چیز کے ذریعے سے برا عقیدہ لینا اور یہ سمجھنا کہ یہ چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہوگی اس کو بس یونیوری کہا جاتا ہے کسی چیز کو دیکھ کر کے مثال کے طور پر کسی جانور کو آپ نے دیکھ لیا بلی کو دیکھ لیا گدھے کو دیکھ لیا کوے یا الو کو دیکھ لیا دیکھ کر کے انسان یہ سمجھتا ہے کہ اب میرے لیے بہتر نہیں ہوگا انسان گھر سے نکلا سفر پر جا رہا ہے یا کسی اور مقصد کے تحت جا رہا ہے راستے میں بلی کو دیکھ لیا کتے یا گدھے کو دیکھ لیا واپس آ گیا اور یہ سمجھ بیٹھا کہ میرا گھر سے نکلنا یا سفر کو جاری رکھنا میرے لیے بہتر نہیں ہوگا میری موت ہو سکتی ہے نقصان ہو سکتا ہے اس کو رونی کہا جاتا ہے ایسے کوئی آواز سن کر کے کوے کی آواز سن لیا الو کی آواز سن لیا گدھے کی آواز سن لیا یا کتا بھونک رہا تھا اس کی آواز سن لیا سن کر کے گھر واپس آ گیا سفر پر جا رہا تھا سفر کو اسے واپس آ گیا اسے رونی کہا جاتا ہے یا کوئی معلوم چیز ہو جیسے کسی مہینے کو انسان برا سمجھے یا کوئی نمبر ہوتا ہے آنکڑا ہوتا ہے انسان اس کو برا سمجھتا ہے زمانے جاہلیت میں یہ سفر کا مہینہ ہے اس سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے اس سفر کے اندر نہ شادی بیاہ کرتے تھے نہ تجارت کرتے تھے نہ سفر پر نکلتے تھے سمجھتے تھے کہ مہینہ منحوس مہینہ ہے اور اس سے بدعقیدگی اور بدشگونی لیا کرتے تھے تو یہ جو بدشگونی ہے یہ شرک ہے اور یہ زمان جاہلیت کی چیزوں میں سے ہے بلکہ سب سے پہلی قوم جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اس بدعقیدگی کو قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے وہ ہے صالح علیہ السلام کی قوم جن کو اللہ رب العالمین نے اونٹنی پہاڑ سے پیدا کی اور ان کو معجزے کے طور پر دیا تھا علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ وہ ان سے بدسگونی لیا کرتے تھے بکا نبکا وبن نہ آئے وہ کیا کہتے تھے کہ ہم نے کہ ہمیں آپ سے اور جو آپ کے اوپر ایمان لائے ان سے ہمیں مصیبتیں پہنچتی ہیں یا ان سے بدسگونی لیا کرتے تھے قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون اللہ ماتا کہ اسے کہہ دو کہ تمہاری قسمتوں کا مالک اللہ رب العالمین ہے تم تو فتنے میں پڑھنے والی قوم ہو تو یہ صالح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ صالح علیہ السلام سے اور جو ان پر ایمان لائے تھے ان سے برا شمول لیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہمیں جو بھی تکلیفیں آ رہی ہیں پہ سالی ہو یا بارش کا نہ ہونا ہو یا اس طریقے سے اور بیماریاں ہوں جو بھی چیزیں ہیں فصلوں کا نہ اگنا جو بھی چیزیں ہیں یہ ان کی وجہ سے ہے جب سے یہ سوال علیہ السلام آئے اور جب سے ان پر لوگوں لوگ ایمان لے کر کے آئے تب سے یہ ساری پریشانیاں ہمارے لیے شروع ہو گئی ہیں یہ کہا کرتے تھے حالانکہ اب یہ کرام کی ذات بابرکت ذات ہوتی ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے تقوا اختیار کرتا ہے اللہ ہر نام اس کے اوپر نعمتوں کے دہانے کھول دیتا ہے لیکن وہ انہیں سے برا سکون لیا کرتے تھے ایسے اللہ رب العامی نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بیان فرمایا فیضا جہت الحسنہ الحسنا ہادی ہاد ہی جب انہیں کوئی اچھائی پہنچتی تھی تو کہتے تھے تو ہماری وجہ سے یعنی وہ لوگ کہتے تھے فرعون اور اس طریقے سے وہ لوگ کی یہ ہماری وجہ سے ہے کوئی تو سنبھم تم یا کوئی روب موسا وہ اور جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی تھی پریشانی یا مصیبت پہنچتی تھی جو کہتے تھے کہ موسا اور تم پر ایمان لائیں ان کی وجہ سے ہے اللہ آگاہ ہو جاؤ کان کھل کر کھول کر کے سن لو تم سب کی تقدیر ان کا مالک اللہ رب العالمین عالمین ہے ولاکن اکثر اخترم لاء لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے مور علیہ السلام العزم نبیوں اور رسولوں میں سے ان سے وہ لوگ برا شگون لیتے تھے کہ ان کی وجہ سے ساری پریشانیاں ہیں سالی ہے اور ساری مصیبتیں ہمارے اوپر آئی ہیں ایسے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مکہ کے لوگ مشرقین مکہ بس شگوری لیا کرتے تھے اور کہتے تھے وہی اللہ نے فرمایا ان کے بارے میں وہی کسی کسی سے یہ تم یقور جب انہیں کوئی تکلیف اور کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہاری وجہ سے ہے جب سے تم آئے اور جب سے تم نے دین ایک نیا دین نکال لیا تم نے ہمارا دین چھوڑ دیا باپ دادا کا دین چھوڑ دیا حالانکہ ہمارے نبی نے دین نہیں چھوڑا ہمارے نبی نے وہی دین کی دعوت دی جو دین اللہ رب العالمی نے تمام نبیوں کو دے کر کے بھیجا تھا انہوں نے دین چھوڑ دیا تھا یہ شادی ہو گئے تھے یہ بد دین ہو گئے تھے اور دین ابراہیم کو اور انبیاء کے دین کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا مشرقی نے مکہ میں لیکن یہ الٹا ان کو ڈانٹتے تھے جیسے آج ہے جو سچے اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں اور سچے معاہدین ہیں لوگ انہیں گستاخی رسول کہتے ہیں انہیں گستاخ اولیاء کہا جاتا ہے یہ تو نبیوں کو نہیں مانتے اولیاء کو نہیں مانتے جیسے آج کہتے ہیں مسلمان مسلمانوں کے اندر کہ یہ جو وہابی ہیں اور یہ جو اہل حدیث ہیں یہ جو سلفی لوگ ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ تو نہیں مانتے اولیاء کو یہ گستاخ رسول ہیں اور گستاخ اولیاء ہیں ہم اصل عاشق رسول ہیں ہم اصل اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں حالانکہ سچی محبت جو ہے وہ انہی لوگوں کے پاس ہے سچی محبت کی دلیل اللہ کے رسول کی تباہ کرنا پیروی کرنا بدعت و خرافات سے دور رہنا شکر سے دور رہنا فرائض واجبات پر عمل کرنا یہ اصل محبت ہے یہ اصل سچی دلیل ہے محبت کی لیکن یہ زمانے سے چیز چلی آ رہی ہے کہ وہ دوسرے ہی کو کوستا ہے حالانکہ وہ خود اس کا ذمہ دار ہوتا ہے اور وہ برائی اور وہ غلط چیزیں اسی کے اندر پائی جاتی ہیں تو مکہ کے مشرقین کا بھی حال تھا کہتے تھے بد دین ہو گئے ہیں جو بھی مسلمان ہوتے تھے ان کو بدین کہتے تھے دین چھوڑ دیا انہوں نے ہمارے آبا و اجداد کا حالانکہ ان کے آبا و اجداد جو اصل ہیں پرانے ان کا دین دین توحید تھا دین اسلام تھا سب آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں سب آدم کے اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام کا دین دین توحید تھا تمام نبیوں کا دین دین توحید تھا کسی دین کے اندر کوئی شرک نہیں تھا نہ کوئی مذاق کی تھی لیکن الٹا چور کوتوال والے کوتوال کو ڈانٹنے والی بات آج بھی ہے اور اس زمانے کے اندر بھی تھی جو لوگ کہتے تھے کہ ساری پریشانیاں انہیں کی وجہ سے ہیں انہیں لوگوں کی وجہ سے ہیں جب سے یہ لوگ آئے جب سے ساری چیزیں ہو رہی حالانکہ ایسی بات نہیں ہے پہلے بھی پریشانیاں کیونکہ اللہ نے جو لکھ دیا انسان کو حاصل ہو کر کے رہے گی تو یہ اللہ کے سور سے برا شگون لیتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہاری وجہ سے ہے تو اللہ نے فرمایا کل من عند اللہ آپ ان سے کہہ دو کہ سب کچھ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے فما لہا القوم لا قادون فون حدیثہ اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ باتوں کو نہیں سمجھتی یہ جو بدسگونی ہے یہ بہت پرانی بدعقیدگی ہے یہ مشرقین مکہ کے اندر بھی یہ بدعقیدگی پائی جاتی تھی ان سے پہلے جو مشرقین گزرے ہیں کفار گزرے ہیں ان کی یہاں یہ چیز پائی جاتی تھی کہ بدشگونی دین اسلام کے اندر اس کو حرام قرار دیا گیا اسے شرک قرار دیا گیا اللہ کے شرک حدیث حضرت بن مسعود فرماتے ہیں ابو دا الدی کی روایت صحیح روایت کہ اختیار کو شرک تیرا یعنی بدشگونی شرک ہے تین مرتبہ فرمایا بدشگونی شرک ہے بدشگونی شرک ہے اور تیرا یہ تیر سے ہے تیر کہتے چڑیا کو زمانے جاہلیت میں لوگ چڑیا اڑاتے تھے کوئی کام کرنے سے پہلے اگر داہنے طرف چڑیا جاتی تو کام کر گزرتے اگر بائیں طرف چڑیا جاتی تو کام نہیں کرتے تھے اگر سامنے جاتی تو پھر دوبارہ اڑاتے تھے اس طریقے کا کام ہوا کرتا تھا تو اسے پسکون ہی کہا گیا وہ چڑیوں سے سکون لیا کرتے تھے اگر بائیں طرف گیا تو اسے برا سکون بائیں طرف گیا تو اچھا سکون حالانکہ چڑیا بھی اللہ کے ایک مخلوق ہے اس کے بعد بھی اپنی مرضی ہے جس طرف چاہتی ہے جس طرف اڑتی ہے ایسی اور جانور ہیں سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور جب وہ چاہتے ہیں تو وہ چلاتے ہیں ہنناتے ہیں آواز نکالتے ہیں لیکن اسی چیز کو ان لوگوں نے اپنی بدعقیدگی کا مرکز بنا دیا محور بنا دیا جانوروں کو حالانکہ انسان جانور سے یعنی سوچیے وہ کتنی بیوقوف قوم تھی اور آج بھی کتنے بیوقوف ہیں وہ سارے مسلمان ایسا نہیں کہ بدعقیدگی نہیں پائی جاتی ہے آج بہت سارے مسلمانوں کے اندر بدعقیدگی ہے وہ جانوروں سے برا شگون لیتے ہیں آواز اگر سن لیا الو کی سفر پہ جا رہے تھے راستے سے بلی گزر گئی راستہ کاٹ دیا بلی نے اس کے بعد کیا کرتے گھر میں آ کر کے لڑکا کر کے بیٹھ جاتے ہیں کیا وہ بھائی صاحب جناب عالی ارے میں جا رہا تھا سامنے سے بلی گزر گئی راستہ اس نے کاٹ دیا اس لیے اس میں خیر نہیں ہوگا میرے لیے میرے لیے نقصان اور پریشانی ہو جائے گی یہ چیز آج بھی پائی جاتی ہے اور ہمارے نبی کی حدیث ہے آپ کی پیشینگو یا آپ ثابت مزدور ہے یہ چیز رہے گی مسلمانوں کے اندر زمانے جاہلیت کی بہت ساری چیزیں کے بارے ہمارے نبی نے فرمایا کہ سمت کے اندر رہے گی چیزیں ختم نہیں ہوں گی انہیں میں سے اس کے بارے میں ہمارے نبی نے مسلم احمد کی حدیث صحیح روایت کہ آپ نے فرمایا کہ یہ بھی ہماری امت کے اندر چیز بات ہے تو آج ہے بہت سارے مسلمانوں کے اندر جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں بہت سارا محب رسول کہتے سب سے زیادہ انہیں کے اندر چیزیں پائی جاتی ہیں اور اس بدعقیدگی سے اگر کوئی محفوظ ہے تو مسلق حدیث کے لوگ ہیں جماعت اہل حدیث کے لوگ ہیں ان کے یہاں الحمد للہ سب سے مضبوط توحید ہوتی ہے شرک اور بدعت و خرافات سے لوگ پاک ہوتے ہیں یہ بدعقیدگیاں ان کے یہاں نہیں پائی جاتی ہیں یہ بدعقیدگیاں دوسرے فرقے اور دوسرے لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں الحمد للہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے صاحب یہ بدعقیدگی آج بھی موجود ہے آج بھی جن کے ایمان کے اندر کمزوری ہے اتباع رسول کے اندر خلل ہے اللہ پر ایمان کے اندر توکل کے اندر خلل ہے ان تمام لوگوں کے اندر ساری چیزیں آج بھی پائی جاتی ہیں کتنے مسلمان ہیں آپ نے خود اپنی زندگی کے تجربہ کیا ہوگا کہ ساری چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں ہمارے لیے اس کو شرک قرار دیا ہے شرک قرار دیا اگر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جانور یہ حیوان نفع نقصان کا مالک ہے کہ یہ بڑا شرک ہے شرک اکبر ہے ایسا عقیدہ رکھنے والا اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے اور اگر یہ کہتا ہے کہ نہیں نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے اور یہ صرف ذریعہ ہے یہ بلی سامنے سے گزر گئی ذریعہ ہے کہ ہمارے اوپر تکلیف آنے والی ہے ہمارے اوپر نقصان ہم کو نقصان پہنچنے والا ہے یہ بھی شرک ہے لیکن چھوٹا شرک ہے چھوٹا شرک اور وہ بڑا شرک ہے لیکن یہ بھی شرک ہے اگر کوئی انسان کیونکہ کہ اللہ العالمین نے بلیوں کو جانوروں کو اس کا نہیں ذریعہ بنایا ہے کہ اگر آپ کے سامنے جانور گزر جائے تو آپ جائیں کہ آپ نے پریشانی آنے والی ہے یا الو کی آواز آپ سن لیں آپ سمجھیں کہ میرے اوپر پریشانی آنے والی ہے کوئی تکلیف آنے والی ہے ایسا اللہ نہیں بنایا اپنی مرضی کے مالک ہے جب چاہتے ہیں چلاتے ہیں جب چاہتے ہیں بولتے ہیں جیسے انسان ہے ایسا اللہ نے ان کو مرضی دی ہے جب چاہتے ہیں بیٹھتے ہیں جب چاہتے ہیں اڑتے ہیں ان کو بھی اللہ نے مرضی دی ہے جانوروں کو بھی چڑیوں کو بھی وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں ان کو کیا معلوم آپ اگر دائیں جاؤ آپ کے دائیں جانے سے کچھ فرق نہیں پڑتا دائیں جائیں اس کے جانے سے کچھ نہیں فرق پڑتا ایک جانور کے دائیں بائیں اور سامنے سے گزرنے سے کیا فرق پڑنے والا ہے وہ جانور کو کیسے معلوم ہو گیا کہ آپ کو مصیبت آنے والی ہے کتنا بڑا کتنا بڑا بدعقیدگی ہے یہ انسان کو نہیں معلوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم انبیاء کو نہیں معلوم فرشتوں کو نہیں معلوم اور اس جانور کو معلوم کتے بلی کو معلوم ہو گیا کہ انسان اس کو یہ سمجھ لیا کہ یہ ہمارے انسان ہو جائے گا نا اور بلّہ میں یہ کتنی پتا کہ انتہا ہے میرے بھائیوں یعنی ایک مسلمان ایسا کر سکتا ہے انسان سوچ نہیں سکتا ہے جس پر اللہ پر توقل ہو اسی لیے جو یہ بدس گونی ہے یہ کئی وجوہات سے توحید کے منافی ہے سب سے پہلی چیز یہ شرک ہے اور ہمارا دین دین توحید ہے نمبر دو انسان اللہ پر توقع کرتا بھروسہ کرتا ہے اللہ پر توقل اور اعتماد کے خلاف اللہ پر بھروسے کے خلاف ہے اللہ ابام نے فرمایا یوشی بنا اللہ کا اللہ علنا آپ ان سے فرما دو کہ جو اللہ نے لکھا وہی ہم کو پہنچے گا بس اور نہیں پہنچ سکتا جو اللہ نے نہیں لکھا ہے ہوا مولانا اللہ ہی ہمارا مالک ہے وہ اللہ اور مومن جو ہیں وہ اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں یہ اللہ پر توکل اور اعتماد اور بھروسے کے خلاف ہے یہ کہ انسان جانوروں پر اعتماد کر لیتا ہے اور ان آوازوں پر اعتماد کر لیتا ہے انسان جا رہا تھا راستے میں دکان کھولنے کے لیے کسی اپاہج کو دیکھ لیا کسی فقیر اور مجبور کو دیکھ لیا گھر واپس آ گیا یا دکان اس نے کھولا اور دکان میں کوئی سامان نہیں بکا اور سامان بکنے سے پہلے کوئی فقیر آ گیا کوئی محتاج آ گیا کوئی مانگنے والا آ گیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے لیے پنوتی لگ گئی ہے پنوتی یہ بمبئی کی زبان میں لوگ پنوتی کہتے ہیں اس کو ہوتا اور بھی زبانوں میں لوگ کہتے ہیں کہ کیا یار آ کر کے دکان بیٹھ کر کے تم نے پنوتی لگا دیا کوئی کسٹمر ہی نہیں آ رہا کوئی زبون ہی نہیں آ رہا ہمارے پاس کوئی خریدار ہی نہیں آ رہا اور صبح اٹھتے ہی میں نے کسی فقیر کا منہ دیکھ لیا اب یہ پورا دن میرے لیے فقر و فاقہ ہی کا رہے گا سامان نہیں بکے گا مال نہیں آئے گا فقر فقیر کا ہم نے منہ دیکھ لیا نا بلّا کسی بھکاری کا ہم نے منہ دیکھ لیا دکان کھولنے سے پہلے یا سامان بکنے سے پہلے کوئی بھکاری ہمارے دروازے پر یا دکان پر آ گیا نہ اس اگر آپ اللہ کی راہ میں کسی بھکاری اور فقیر کو دے کر کے اگر آپ دن کی شروعات کریں گے یہ تو خیر اور نیکی ہے یہ یہ تو اچھی چیز ہے یہ کہ آپ کے دن کی شروعات صدقہ سے ہو رہا ہے ہو رہی ہے اور خیرات سے ہو رہی کہ آپ نے کسی فقیر پر صدقہ کر دیا یہ تو اچھی بات ہے لیکن لوگ اس کو برا سمجھ دیتے ہیں لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے برا ہونے والا تو اللہ کیا فرماتا کل نہیں اسی بنا اللہ ما قطب اللہ علنا اللہ نے جو لکھا ہے وہی تم کو پہنچے گا بس کسی کے آنے جانے سے کسی کا چہرہ اور منہ دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے اللہ نے جو لکھا وہی چیز ہوتی ہے ہمارے نے کیا فرمایا تھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو کہ یاد رکھ لو کہ اگر پوری دنیا تمہیں اکٹھا ہو جائے اور تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہے اس نقصان سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اور اگر پوری دنیا اکٹھا ہو جائے تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو اتنا ہی پہنچا سکتی ہے جتنا نفع اللہ نے تمہارے لکھ دیا ہے جو فرد اقلام قلم خشک ہو گئے صحیفے خشک ہو گئے لکھ دیا گیا وہ فرد اقلام اور جو فر صحب قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے لکھ دیے گئے لہذا اللہ پر بکل اعتماد ہونا چاہیے انسان کا اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے وہی سب کچھ کرنے والا اللہ کی مشیت کے بغیر دنیا کے اندر کوئی پتا بھی نہیں گرتا ہے اللہ کے حکم کے بغیر نہ کوئی مرتا ہے نہ کوئی جیتا ہے اللہ کے حکم کے بغیر دنیا کے اندر چوٹی بھی نہیں چلتی ہے دنیا کے اندر ایک پتہ بھی نہیں گرتا اللہ تعالیٰ کی اجازت اس کے کے حکم بغیر لہٰذا اللہ پر توقع کرو اللہ پر اعتماد کرو اور جتنا زیادہ اللہ پر ہوگا انسان اتنا ہی مومن قوی ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ طاقتور ہوگا اگر ہم نے ان جانوروں پر توقل کر لیا انسان کمزور ہو جاتا ہے کیونکہ وہ کمزور چیز ہے جانور وہ کمزور پر انسان اگر کمزور پر توقل کرے گا تو کمزوری ہی ہوگی ایک انسان ڈوب رہا ہے آپ اس کو دھاگا دے رہو دھاگا پکڑ کر کے باہر آ جاؤ کیا ہوگا دھاگا پکڑ کر کے لیکن آپ اسے مضبوط رسی پھینک کر کے نکال رہے ہیں وہ مضبوط رسی پکڑے گا تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے سہارے باہر لے آئے گا لیکن آپ نے دھاگا پھینکا ہے ٹوٹی پھوٹی رسیاں آپ نے پھینک دی پکڑا رسی چوٹ گئی کمزور پر عقیدہ رکھیں گے تب کل انسان کمزور بنے گا سب سے طاقتور داد اللہ رب العامین کو ہی تبھی ہے اس پر توقل کیجیے اس پر اعتماد اور بھروسہ کیجیے پوری دنیا آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی لیکن ہمارے اندر توقل کی کمی اور اعتماد اور بھروسے کی کمی ہم لوگوں پر اعتماد کرتے ہیں چڑیوں اور جانوروں پر اعتماد کرتے ہیں جو سب کا خالی عالمی ذات ہے اس پر ہمارا اعتماد اور توقل بھروسہ کم رہ گیا اس لیے اللہ کے توقل کے خلاف ہے یہ اگر کوئی آدمی کسی چیز سے بس سکون نہیں لیتا ہے اور تیسری چیز یہ کہ انسان تقدیر کا منکر ہو جاتا ہے ہماری تقدیر میں اللہ نے لکھا ہے اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے کہ ہماری تبدیل میں کیا لکھا جانور کو کیسے معلوم ہماری تبدیل کے اندر کیا لکھا ہے فلاں کو کیا معلوم ٹھکانے کو کیا معلوم کہ ہماری اور آپ کی تبدیل کے اندر کیا لکھا ہے انسان کو تقدیر کا منکر ہو جاتا ہے اگر وہ بس شگونی لیتا ہے یہ بھی اور تقدیر پر ایمان ایمان کا ایک اہم رکن ہے تقدیر پر ایمان لیے بغیر کوئی انسان مومن نہیں بن سکتا جب تک انسان کا تقدیر پر ایمان نہ ہو جائے اس طریقے سے میرے بھائیوں یہ محض اوہام کی پیروی ہے وہ بس یہ صرف بدعقیدگی ہے وہم ہے انسان کے دل کے اندر حقیقت سے اس چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے انسان نے وہم بنا لیا کسی چیز کو اپنے لیے کہ ہاں یہ میرے لیے بہتر ہوگا یہ میرے لیے نقصان ہوگا بس یہ وہم ہے یہ یہ ایک شراب ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے ایسے میرے بھائیوں پانچویں چیز یہ ہے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ رب العالمین وہ اللہ تعالیٰ نفع نقصان کا مالک ہے ہم نے ان کو نفع نقصان کا مالک اگر سمجھ لیا کہ یہ شرک اکبر ہے انسان دین اسلام سے نکل جاتا ہے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا اللہ امر کے نفسی نفع ولا غرہ آپ کہہ دیجئے میں نفع اپنے نفس کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں اپنے نفس کے لیے میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں کون کہہ رہا ہے یہ اللہ رب العالمین اپنے نبی جناب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب کے سردار ہیں سب کے پیشوا سب کے امام اور سب کے رہبر ہیں عبد الخلق ہیں ان کے ذریعے سے اللہ اعلان کروا رہا کہ آپ کہہ دیجئے میں اپنے نفس کے لیے رفا نقصان کے مالک ہوں اللہ کے رسول مالک نہیں اپنے لیے آپ نے بیٹی فاطمہ سے کیا فرمایا تھا میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا دنیا کی جو چیزوں میں سے اگر کوئی چیز میرے پاس ہے مانگنا چاہو مانگ لو لیکن آخرت کے اندر تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے اپنے پھوپھی صفیہ سے فرمایا آج وہی لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نفع نقصان کے حوالے سے وہی عاشق رسول جو نعرے لگاتے ہیں کا دامہ نہیں چھوڑیں گے عاشق رسول ہیں پھلانے ہیں ڈھکانے ہیں بدعت و خرافات کے اندر ان کی پوری زندگی ڈوبی ہوئی ہے وہی لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ ایرے خیرے کو بھی نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں ہمارے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں تھے نفع نقصان کے مالک اللہ تعالیٰ ہے یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے وہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے حق نہیں پہنچتا کہ اپنے آپ نسبت اسلام کی طرف نہیں حق پہنچتا اس کو جو اسلام کے اصولوں کو توڑ دے اسلام کی مبادی کو توڑ دے دھجیاں بکھیر دے اس کی ڈائنامیٹ کر دے اسلام کو ملیا کر دے ایسے انسان کا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اسلام کی طرف اپنے آپ کی نسبت کرے یہ سب شرک کا عقیدہ ہے یہ سب کفر کا عقیدہ میرے بھائی ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور نفع نقصان کا ہماری سمجھے کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ بہت عظیم بہت بڑا سنگین جرم ہے یہ ایسا کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جانم کے اندر رہے گا کبھی جنت کی خوشبو بھی اس کو محسوس ہوگی نہیں ملے گی اس لیے عقیدے کی اصلاح کرو سب سے بنیادی چیز یہی میرے لیے اسی پر سب سے زیادہ زور دیا جا رہا ہے قرآن میں اسی پر زور دیا گیا حدیثوں میں زور دیا گیا انبیاء کی دنیا میں آنے کا مقصد یہی تھا کہ سب کی کی کی عقیدے جائے شرک اور اللہ کے لالا جن پر ایمان اور عقیدہ لوگوں نے بنا رکھا ہے ان تمام چیزوں سے جوڑ کر کے اللہ کی ذات سے لوگوں کو جوڑا جائے تو یہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ رب اللہ ہم انسان کے انسانوں کو سمجھتے ہیں جانوروں کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں جانور تم سے افضل ہے کہ تم افضل ہو انسان افضل ہے جانور سے لیکن کتنا گر گیا انسان کہ جانوروں کو نفع نقصان کا مالک یا نفع نقصان کا ذریعہ سمجھنے لگا اللہ فرماتا ہے اللہ عمل کو نفسی نفع نہ میں پہلے نفع کا مالک ہوں نقصان کا مالک ہوں اللہ ماشاء اللہ ہاں جو اللہ تعالیٰ چاہے عالم الخیر اگر مجھے علم غیب ہوتا تو میں بہت سارے خیر ٹوڑ لیتا سید سو مجھے کبھی بھی تکلیف نہیں نہ انا اللہ نظیر ہوں وہ بشیر ہوں قومی میں تو صرف ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں ایمان لانے والی قوم کے لیے آپ لوگوں کو ڈراتے تھے شرک سے اور جو اللہ کی ذات پر ایمان لاتے تھے شرک سے توبہ کرتے تھے انہیں آپ بشارت دیتے تھے جنت کی خیر کی آپ انہیں بشارت دینے والے تھے آپ راتے میں صرف ڈرانے والا ہوں اور بشارت دینے والا ہوں اس طریقے سے اللہ نے فرمایا کل تم اللہ آپ ان سے کہو تمہارا کیا خیال ہے تم جنہیں اللہ کے علاوہ پکارتے ہو ان ارادنی اللہ کا شفا تو اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے کیا سارے لوگ مل کر کے اس نقصان کو دور کر سکتے ہیں اور ارادنی بے رحمت منسکہ تو رحمتی یا اللہ تعالیٰ اگر مجھے کوئی رحمت بھیجنا چاہے میرے اوپر کوئی اچھی بھلائی والی چیز بھیجنا چاہے خیر میرے اوپر بھیجنا چاہے کیا اس رحمت کو خیر کو لوگ روک دیں گے الحسبی اللہ آپ کہہ دیجئے میرے اللہ تعالیٰ کافی ہے اللہ یہ متوکلون اللہ رب العامین ہی پر توکل کرنے والے توقل کرتے اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں اللہ میں بھروسہ کیجئے نفع نقصان کے مالک اللہ تعالیٰ کو سمجھیے اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑا کفر ہے شرک ہے اور اگر جس کو اللہ نے نفع نقصان کا ذریعہ نہیں بنایا اگر آپ اسے نفع نقصان کا ذریعہ سمجھتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے خاص شرک ہے اللہ نے اسے نفع نقصان کا ذریعہ نہیں بنایا اللہ نے دواؤں کا ذریعہ بنایا ہے دوا یہ شفا کا ذریعہ ہے شفا دینے والا اللہ رب العالمین ہے اس لیے ہم اسے ذریعہ سمجھتے ہیں اگر آپ اسے سمجھیں کہ دوائی اصل ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہو جائے گا دوا کو اللہ نے ذریعہ بنایا ان جانوروں کو اللہ نے آپ کی بھلائی اور نقصان کا ذریعہ نہیں بنایا ہے جانور کی آواز نکالنا چلنا پھرنا آنا جانا یہ مہینہ کوئی مہینہ منوس نہیں ہوتا کوئی مہینہ منوس نہیں ہوتا سارے مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں ساری گھڑیاں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں اللہ کیا ہاں کسی چیز کے اندر کوئی نوسط نہیں ہے آپ کے اوپر ہے یہ آپ چاہے دن کو خیر کا مما بنا دے چاہے آپ دن کے اندر برائیاں کر کے اس دن کو اپنے لیے برا بنا لیں یہ آپ کے ہمارے اوپر ہے یہ یہ ہمارے اور آپ کے اوپر ہے اگر دن کے اندر آپ خیر کریں گے نیکیاں کریں گے نماز کی پابندی کریں گے صدقات و خیرات کریں گے برائی سے اشتراک کریں گے ہمارے لیے آپ کے لیے بہتر دن ہوگا لیکن اسی دن کو اگر آپ نے برائی کا دن بنا دیا گناہ کر رہے ہیں اس دن کے اندر دن میں رات میں گناہ کر رہے ہیں نمازوں کی پابندی نہیں شرک کر رہے ہیں دادو خرابات کر رہے ہیں ساری چیزیں کر رہے ہیں یہ آپ نے کیا ہے دن کا قصور کیا ہے تو سب اللہ رب اللہ نے بنایا اللہ کے یہاں نوسط کا اللہ کے ہاں نوسط نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ کسی دن اور مہینے کے اندر اللہ نے کوئی چیز رکھی نہیں اللہ کے یہاں افضلیت اور برتری کا درجہ ہے کہ اللہ رب العالمی نے کسی چیز کو کسی چیز پر فضیلت دی ہے کچھ چیزوں کو کچھ چیزوں پر اللہ نے برتری دی ہے ضرور یہ ہے رمضان کا مہینہ سب سے افضل مہینہ ہے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے یہ ساری چیزیں ہیں انبیاء کرام سب سے افضل ان انسانوں میں اور انبیاء کرام میں بھی اللہ رب العامی نے بعض کو بعض پر فوقیت دی دل کر رسول رسول یہ وہ ہیں ہم نے بعض کو بعض پر فوقیت و فضیلت دے رکھی ہے فضیلت کا نظام افضلیت اور برتری کا نظام ہے اللہ تعالیٰ کیا ہاں۔ لیکن نحست کا کوئی نظام اللہ تعالیٰ کیا ہاں نہیں ہے کہ کسی چیز کے اندر کوئی اللہ نے وحست رکھی ہو کوئی بھی ذات ہو کوئی بھی چیز ہو کسی کے اندر کوئی نحست نہیں ہے اس لیے میرے بھائی بدعقیدگی یہ نحوست یہ بدشگوری یہ مشرقین کا عقیدہ رہا ہر زمانے میں یہ مسلمان کا عقیدہ نہیں ہو سکتا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ پر توکل رکھتا ہو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہو ایسا انسان کبھی کہ مسلمان کبھی اللہ العالمین کے علاوہ یہ کسی اور پر اعتماد نہیں رکھ سکتا اور بدشگوری کا عقیدہ نہیں رکھ سکتا اور جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ بدشگوری رکھنے والا دو تین چیزوں سے خالی نہیں ہو سکتا یا تو یہ انسان اسی پر اعتماد کر لے اور اپنے منہ لڑکا کر کے گھر واپس آ جائے اللہ رب العالمین کے ساتھ بڑا شرک ہے یا تو وہ سمجھتا ہے کہ نہیں بھائی یہ ذریعہ ہیں اور کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہوگا اور تیسری چیز یہ کہ انسان اپنے کام کے اندر لگا رہے لیکن اس کے دل کے اندر ڈر بھی رہے خوف بھی رہے یہ بھی میرے بھائی وہ حرام ہے اللہ پر توقل کے خلاف ہے یہ ایسے انسان کے لیے ہمارے نبی نے دعا فرمائی ہے کہ انسان یہ دعا کر اللہ خیر اللہ خیر ولا اللہ ولا اللہ غیر تعالیٰ تیرے علاوہ کوئی خیر نہیں پہنچا سکتا اور اگر کوئی شر بھی پہنچتا ہے تو بھی تو نے مقدر کر دیا ہے اور تیرے علاوہ اللہ ہمارا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے انسان یہ دعا پڑھے اگر انسان کے دل کے اندر کوئی ایسی چیز پیدا ہوتی ہے تو اگر اس کو ذریعہ بنا لے گا اور کام پر نہیں کیا وہ لڑکا کر آ کے گھر میں بیٹھ گیا یہ بھی شرک ہو جائے گا لیکن وہ کام پر چلا گیا دیکھنے کے باوجود بھی آواز کو سننے کے باوجود بھی لیکن دل کے اندر بے شہیدی اس کے الگ ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو سکتا ہے آگے کچھ ہو جائے ہمارے سامنے کچھ ہمارے لیے پریشانی آ سکتی ہے سوچے وہ دل کے اندر میرے بھائیوں یہ بھی کیا ہے یہ بھی حرام ہے یہ بھی ناجائز اللہ پر توقل کے خلاف ہے اس لیے ہر حال میں یہ مشغوری ایک حرام عمل ہے یا تو شرک ہوگا یا تو ناجائز و حرام عمل ہوگا اس لیے ایک مسلمان کو اس سے دور رہنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہر ہم سب لوگوں کی تمام بدعقیدگیوں سے محفوظ رکھے اور اللہ رب العالمین ہم سب کے اندر عقید توحید کو مضبوط فرمائے اور اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید خالص پر قائم رکھے شرک اور بدعت اور خرافات سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے امین بارک اللہ علیہ ولکم فرقان عظیم اور عفان ویاکم بلایات الذکر حکیم اِن تعالی جواب الکریم ملکم الرحیم